کر رہے یا کیسے نہیں بنا سکتے یہ تمام سے تمام چیزیں ماں کا کل اخبار ہے اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا ان کا استعمال انہوں نے کیا وہ وہاں چلے گئے اور یہ تو شکل وکل آج بن رہے ہیں نا آج چودہ سو سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرف عظیم سے بغیر اپانوں کے بغیر فکر کے نہیں بلایا صرف ہماری ایک ناکامی ہے غور نہ کرنے کی بات ہے ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں افراد پیدا کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مال کا معاہدہ تھی صحیح العقیدہ تھی اللہ کو پرچیش اور پوجا کرنے والی تھی اس نے نظر مانی تو رف العالمین کی حضرت مریم علیہ خلاف جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پیسے ہوئی تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا یہ تو لڑکی پیدا ہوئی کبھی مجھے کافی گزرا رہا تھا کبھی لاہور کی بات اور کہاں تھی کہ بور لگا ہوا تھا کہ لڑکا لے رہا ہو لڑکی لے رہی ہو جلدی آؤ بور نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی اندازہ لگا اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام عبل کو کربت گزارے عالم نے جب جمانی دی سیانی ہو گئی مر مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے مقدس میں پہنچا دیا علیہ السلام سلام کا پالک کرنے والے حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں زکری اور علیہ السلام نے خیال شروع کیا کفالت شروع رکھی حفاظت شروع رکھی حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محرام میں بیٹھ کر کڑھائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی ایک دن اگر زکری علیہ السلام کے اسلام تو پہنچے جا کے کیا دیکھا کلو تکلا نہیں زکری المرا و زبریظہ ر علیہ علیہ السلام مریم السلام کے پاس گئے جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتی تھی سبے داری کرتی تھی عبادت کیا کرتی تھی اپنے رب کو پکارا کرتی تھی اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی وہاں جا کے دیکھا کل میرا رسکا بے موسمی پھل بے موسمی کھانے پینے کی چیز ہے اگر مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے بازار میں نہ تھے مارکیٹ میں نہ تھے باغوں میں نہ تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے حضرت سکی علیہ السلام کے سلام نے حیران ہو کر کے پوچھا تھا لگا مریم آ مریم اللہ لکی آ مریم جس کہاں سے آ گئے میرے پاس کہاں سے آئے فصل نہیں سیزن نہیں موقع نہیں یہ اس وقت کہاں سے آ گئے پوچھنے والا کا کمبر ہے حضرت علیہ رات و شرام ہے حضرت مریم علیہ السلاط السلام کے خانو ہے حضرت مریم کے سامنے سے میں اپنے پھل دیکھے تو پہنچ لیا حضرت مریم نے جواب دیا ملیں گے بلار اللہ پاک جب دینے سے آئے جب وہ کسی کو کھلانے سے آئے ولبی منی جب وہ کھلانے سے آئے کھلانے سے آئے موسم کا فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آلت ہوا ملے دلہ جب وہ کسی کی چوری بھرنے سے آئے جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے جب وہ کسی پر مہربانی کر کے جب وہ کسی پر عطا کرے کرم کرے مہربانی کر کے فضل فرمائے پھر فصلوں پر موسم کا تمام ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کی طرف سے ملے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ پاک کا شان ہو جب کسی کو دینے سے آئے کھلانے سے آئے بغیر حساب سے دیتا ہے کوئی حسابوں کتاب نہیں کرتا بنا حسابوں کتاب وہ دیا جاتا دیے اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کسی کو نسلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا کہ نزلے کی دوا کہاں سے میں لایا تھا اور آرام ہو گیا جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتا چلے گا وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے وہ آرام آئے گا حضرت زکری علیہ السلام السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً اٹھانوے سال عمر ہو گئی تھی چار کم سو اور آگ میں پیدا نہیں ہوئی قرآن کریم سن جاؤ دل سے لکھ کر لے جاؤ لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں یہ پیغمبر بیٹھا ہے سارے سال کا اولاد نہیں ہے بعد لکھا ہے کہ ایک سو بیس سال عمر ہو گئی زکری علیہ السلام کی اٹھانوے سال عمر ہو گئی گھر والی کی اولاد نہیں مرضی ہے اس نے مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکری علیہ السلام نے جو موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے سے آئے تو موسم کا فصل کا کیا سوال ہے حضرت زکری علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے گولی پھیلا دی قرآن کریم دوسری جگہ کا ربی وہ نہ ملنی وقال وار ولم أكن مجھ رب شقيا وکری علیہ السلام کو نے جولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے کان سفید ہو گئے میری ہڈیاں کھل گئی میں پورا ہو گیا میری کرکل ہلنے لگ گئی میرے اندر کمزوری آ گئی میری بیوی کے کباب بھی جواب دے گئے مزدوروں کی طاقت جواب دے گئی مگر کرور اگر تو بے موت میں پھل مریم کو دے سکتا ہے میں تیرا نبی تیرے کبابے کا فقیر تیرے ساتھ سامنے گولی پھیلاتا موسم وہ سم میاں کافی کا کہتے موٹا گزر گیا اور ہمارے پلان ایک بھی موسم پھل ہمیں بھی دے دے موسمانی گزر گئی شناخت گزر گیا ایک پر آیا ہوا ہے قرآن کل موا لیا میل آگی واجم واٹی آتے عموم سہ لی مل رسم سب لیا یری سنی وہی سنن علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی غلامی کا کہا گا کریا آپ کا قال رب اپنی ملت ان او میرے پروردگار ایک کھلونا ایک نور نظر ایک نقص جگر ایک بیٹا ایک بہترین صورت ایک نمونہ ایک عجب دل لگانے والی سا مجھے بھی عطا کر دے دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری آج میرے مالک یہ نہ کروں کہ بغیر ندیوں میں نہیں پہاڑوں میں نہیں بازاروں میں نہیں باغوں میں نہیں بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے ہمیں نہیں دے سکتا ہاں، میری میں تیرے دروازے کا پتی ہوں اللہ نے آواز دی چلو تیرے اس طرح سے مانگا ہے نا يا زكريا خوش خبری میں تجھے ایک بچہ دوں گا تو بھی بوڑھا تیری گھر والی بھی بوڑھی جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا بول نہ دینے پہ آؤں کئی کئی چیزیں رکھتے رکھتے رکھتے لوگوں کی خبروں کی خاک کاٹ کے ہوں مگر رکھو میری مرضی کون ہے سوچنے والا کون ہے پوچھنے والا کون ہے میرے گاؤں لا کے نہ مارنے والا اور کسی کو اتنے دوں روزگار کو بلا لو آپ کو ہے نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گھر پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے سر سے ٹوپی نہیں پیروں میں جوتی نہیں پیٹ میں روٹی نہیں کرتا نہیں ہاتھوں کے کپڑے نہیں کسی کے یہاں اور کسی کو ایک لا دے مالک مالی کو مختار ہے اور کے بھی لے لیتا بھی لے لیتا ہے مجھے میلسن ایک نوجوان ملا خدا سے قسم مجھے رکھ پایا اس ساتھ اس کھڑنے کو صاحب میرے لگاتار نو لڑکے بہت ہوئے نو مرتبہ اللہ نے جھولی بھری ہے نو مرتبہ خالی ہوئی بڑا مجھے کھلا جگہ چلا جا کھلا جگہ چلا جا کھلا جگہ چلا جا لوگوں میں بھی کہیں نہیں گیا تو وہی دے رہا ہے وہی لے رہا ہے چھوڑے گا اس کی مرضی نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی اب بتا رہا تھا کہ دو لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں اللہ نے زندگی رکھ دی لیکن میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا گھر میں دو لڑکی ہاتھ لڑکوں کا پانی لاؤ ہاتھ کھو کا پانی لاؤ ہاتھ راتوں کے پتے لاؤ سات گھروں کی مٹی لاؤ سات گھروں کا جو راتی اٹھا کے لاؤ پھر یو بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ جنوب بناتا ہے نا اور پکا ہو جاتا ہے علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا اور اگر یوں کیا دو کہ سات سفر ہم شریف پر کر کے تو پانی سے کم کر کے پیا تو سورج نے کافیا حضور نے فرمایا اللہ نے فرمایا وہ قرآن ہے سارے قرآن کی ماں ہے سورت یہ بڑی برکت والی جی، ہم کو ہر کوئی جان جائیے میں نے کی ہے اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی کا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اور میرے رب اپنی مہربانی فرما اپنی بندہ نوازی فرما اپنی کریمی فرما مجھ پر اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے اب آ جائی مبارک ہو ایک بچہ ہم تجھے دیں گے ایک بچہ ہم تجھے دیں گے اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً ہے کہ کم ملے گی اندازہ لگا آخر انسان ہے نا تقریب تو کہیں گئی نہیں تو آج خبر کیا آپ اللہ پاک نے تسلی کی تراخا دیا خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا لگا اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب آدمی ہے نا آخر اس کی میں اجرت ہے جذبہ کی ہے لا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب فرمایا بکری آپ اس کی ضرورت آئے گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تین دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی تین دن تک تم بات نہیں کر سکو گے آپ سے باتیں کرو گی اور پھر اللہ پاپ بھی کھل گئے اور میں چل میری گولی بھی بھر دی مجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا اور تجھے کیا تکلیف دوں گا یا بل قبل بھی نہیں رکھ دیتا ہوں نام بھی میں رکھتا ہوں سبحان اللہ تم آگ قدر کا اندر بڑے جن کے نام خود خدا نے رکھے کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے سے بندے ہیں جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چلتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی اس نے یہ بات تمام باتیں کر دی ظاہر کر دی تسلی کر دی دین کامل ہے دین مکمل ہے دین تیار ہے دین پختہ ہے تو دین کیسے کسے ہے دین دنیا میں نہیں بنتا دین آسمانی چیز ہے دین عرص عظیم سے آئی ہوئی ہے دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں اب آپ کے دل میں ایک بات آ رہی ہوگی تو حضور کرم سب کا جیسے بنوا علیہ وسلم کی ذات یا جاتے تو دین کے بارے میں بانی ہے یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں حضور نے دین کا نخاب فرمایا دین کو چالو فرمایا دین کو قائم فرمایا دین سے کر کے دکھلایا حضور بھی دین بنانے والے نہیں دوسرا مقمانی چیز ہے جناب خبار تھا جمع بہترین کردین کا ملنا کن چل یہ ہے دین کا خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اقام خدا بندی کا فرمایا فرمایا رات الہی کا خدا بندی لوگوں کو بتائے اور قبار استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فن کہ جب قرآن کریم کا رول ہوا اور ہوتا تھا قرآن گزرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ کل کے ساتھ قرآن کریم سنا کرتے تھے توجہ کرنا جبریل امین اللہ کے قرآن کی آئے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ کرتے تھے نوز بلّہ ہے تو گناہ کی بات مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا گانا یاد کرنے کے مارے کنگری کے ساتھ ساتھ گاتے ہیں جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو ہاتھ کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے کوئی لفظ رہ نہ جائے امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لفظ کوئی نہ رہ جائے کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ اللہ پاک نے اس چیز سے منع خاطا اپنے پر مار لو مثال کالی دم لے والے جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے آپ اپنے لفظوں کو حرکت نہ دیا کرے یعنی آپ نہ پڑھا کریں اس وقت کیوں ہیں سنا قرآن کریم کو اور رہا یہ خدشہ یہ خوف یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے قرآن یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر کرتے بالکل قرآن جب پڑھ چکے یعنی جبریل امین آپ کو مکمل کر دے اور ثابت ہو جائے پڑھ کر پھر آپ پڑھے یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی سمجھاؤں گا بھی الفلامین سے لے کر اللہ کی چین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا ایک جملہ ایک کلمہ ایک ایپ ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنا آپ کی زبان نے آقا سے فرمایا حکم تو دیا برکت اس نے جانی رحمت اس نے جانی سرور اس نے جانا نورانیت اس نے محسوس کی لیکن بنایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بتایا تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں بلکہ سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نماز کے کتنے لفظ ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ سبحان اللہ علما اختیات جنون شریف قرآن کریم سے چھوڑ کے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ الحمیدہ رب العالت تمام کی تمام آتا حضور کی زبان میں فرمائی آیا سب کچھ آپ مانتے ہیں یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے یہ سبحان تم آمدین سے اللہ علیہ اللہ علوم الد آسمان سے آیا ہوا ہے السلام علیکم اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے اللہ علی محمد محمد آسمان سے سے آیا آیا ہوا ہوا ہے اللہ علی محمد محمد آسمان ہے اور نام میرا لے دیا اللہ کو کہتا ہوں کہ اندر کے سچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے آپ نے نقل کی ہے تو اس نے روکے اس نے روکے کہ آپ کو کیا گزر کے زمین میں کپڑے لاتے اور آگے خون جاتی گردن کی اور پھر بھی یہ لگن فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں فرمایا دین کے بارے میں کتنی احتیاط سے کہا تھا کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور سے نقل ملے نہ فرمایا ہو نہ میں جاؤں ہمارے گھر کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو مجھے کر کے تحریت مزو کی نماز پڑھی اور تم کے خدمات کے سامنے استفادہ کرتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے முஸ்லிம்களுடைய சாரியில் எவ்வாறு میں پہنچانا جو میرے خود اپنا فکر نہیں دوسرے کا فکر تو کون کرے گا اپنا فکر نہیں تو جس کر میں میری موت آئے گی میں موت آئے گی میں تیار کرتے ہوئے موت آئی تھی سے زمانے کوئی نہیں جانتا جس وقت موت آئے گی آپ نے شراب کی بوتل کا ہی صبح کا قرآن ہوگا سی دیں کوئی خدمی میں موت آئے گی جب ابری کی گود میں موت آئے گی کسی میں بھی کریم نے ایک کا اشنیہ کار بیان کروا دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے دین والا میں ہوں آسمان والا میں ہوں ستاروں کا مالک میں ہوں چاند کا مالک میں ہوں ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں تمہارے ہاتھ کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں تم نہیں پیدا کر جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا ہاں اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ بھائی آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک کے خلاف کام کرتے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا اللہ کرا وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے آپ بھی دعائیں کرایا کرتی تھے ایک آدمی بلکہ پر سے بتلا رہا تھا کہ مجھے باروں لڑکی اینتہ کے دوارا لوگ افسان لڑکیوں بارہ کی میں بڑا پریشان رہتا تھا یا اللہ ایک لڑکا تو دے کسی آدمی نے آ کے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا تجھے اللہ لڑکا دے دے گا کیسا میں کیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان اس بزرگ سے کہا یہ اللہ والے کو بھی بارہ لڑکیاں ہیں یا سن سکتا ہے کہ اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے تو کہے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر یہ دان دینے میں دعا کی پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس لیے میرے دل سے نہیں اس کی آمین چلی پتا نہیں میری آمین چلی نہیں میری دعا چلی پتا نہیں اس بزرگ کی دعا چلی اگلا اگلا ہو موقع ہے چار مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا مجھے بھی لڑکا دے دیا پہلے بندہ کا واقعی آئے تو دیتا ہے اور لینے سے آئے تو بڑا کرتا ہے ہاں، اگر لینے سے آئے نا براہ کون کرتا ہے مل دیتا ہے ملتی خبر نہیں ملتی تمام چیزوں کو محروم کر دیتا ہے نہیں ملتا غسل نہیں ملتا جانور کھا جاتے ہیں ساری چیزوں کو بوار کر دیتا ہے ہاں، کون دولت والا تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کئی سالوں کے بعد امریکہ کا تو بہت بڑا کھیل تھا کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا وہ بند ہوا بالکل مسئلہ وہاں کھا لے کسی کوٹری میں کسی کارخانے کے کسی کمرے میں اور وہ اس لیے تجھے بول رہا مر گیا ان کو لگ لگ ماں بھی محتاج ہے باپ بھی محتاج ہے بیٹا بھی محتاج ہے تم سب میرے پروازے کے محتاج ہو اللہ ملک نہیں ہو ملک کا زندگی غریب پرند میرا محتاج ہے میں نے ایک ایک آدمی کے دانے کو نت سے ایک دانا زیادہ کے خاتے میں کھائے تھے لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ جس کا آخری کلمہ ارے دنیا میں جس کا آخری کلام وہ ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے نقل کے دولت یوں ہی نہیں ملتی بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں کلمہ بلکہ حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پر کہیں سے خرم کی وجہ سے انکار نہ کرنا ہے لیکن مالک کی رضا ارے خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا خود کا پہلے اپنے بندے کی مخصوص کرو اپنے بندے کی نجات کرو اپنے بندے کی مخصوص کرو خدا اپنی چاہتا اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے بغیر کرنا سرکار کے بغیر کیوں کے پاس کے بغیر پرانے کریم کی تلاوت ہے آخری وقت کنریوں کے دانے باتا ہوا مرے اس نے پروت ادارے عالم کی مرضی کیا کرے گی وہی ذکر ہے وہی فکر ہے اسی گفتگو میں لوگ مر رہے ہیں ہیں اسی گفتگو میں جی رہے رات حسرت کا کا دور ہے ہے بے ہوا اللہ کے کے ساتھ ساتھ آتا تو یہ تین تین ایسے جاؤ ایسے سنت جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا کبھی نہ دو بلکہ ایک مثال کی کو ہے نے لوگ اللہ تم جاؤ ہمیں تین نے کھان دی فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو تیر پھینک رہا ہو کیسے پتا جائے اس کے تیروں سے تو صحابہ رام نے رکھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدمے میں آ کے نکل جاؤ اس کے قریب آ جاؤ تیر نہیں پھینک سکتے وہ تیر نہیں پھینکے گا پھر اللہ پاک عذاب بھیجنے والے اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے اللہ پاک رحمت بھیجنے والے خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری آپ کو سمجھ جائے گا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بچے کی عادت تھی ایک بچے کی عادت تھی پرندوں سے بچے مار دیتا ہوں اندر اٹھا رہا تھا چڑیوں سے گگیوں سے بیکنوں سے اور چیزوں سے ہزاروں بنائے ان کے اندر اٹھاتا بچوں کو مارتا علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کے پرندوں نے نے نے انہوں کی اس کا برا غلط کریے تو ہمارے بچے ہی چھوڑتا اللہ ملا کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ دو چار دن کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا وہ دیا جائے گا اس کو لیکن وہ بچا رہا کریم جو لکھ رہا ہے کہ یا الہ العالمین ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے یہ تو یہی پھر کا جن چلاتا ہوا باقی آتا جواب ملا کہ کیا بتاؤں یہ بھی دو تین دن کا دھوکا تھا جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر دھوکے پرندوں کو کھلائے جب اپنا پیٹ کاٹ کسی نے سونا پیٹ بھرا تو میرے قدم کی جو آگ تھی میں رحمت کے پانی میں بتا دی میں جو ہزم کی آگ تھی میں رحمت کے پانی میں ہر وقت ہم لوگ غزل کی آگ بھر جاتے ہیں اللہ سے شخص مانگے سے رحم مانگے سے قدر مانگے اس کی آسا مانگے سے لے لگائے اس کے ساتھ اپنی عبادت سے پیدا کرے اس کے قرآن سے پیار کرے اس کے نبی سے پیار کرے اس کے نبی کو غلامی کرے اس کے نئے بندوں کی عزت کرے احترام کرے آب احترام کر اللہ والوں کا ادب اور احترام کرے اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھی چھوڑ پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مار سکتے ہیں اس لیے پرانے کریم میں اللہ پاک ہے بالکل اردو میں کھانا یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت لازم ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی سنو یہودیوں کی بات یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتنی تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے لیکن یہ تو مسلمان ہے بے خطرے ان کیا کھانا ہے قرآن کریم مثل أخلاقكم وإيمانكم كما اليوم أكملت لكم دينكم ناظر الذات مدانات عاقة لا تزادات عبادة عن الدنيا تدريب لا دخل رحمت کے نصیب جن دن آپ میرے دیکھ رکھے نا تھوڑی سی سی گنجی بنی ہوئی ہے رحمت سے بالکل قریب یہ وہی جگہ ہے وسلم اپنی ناکا ناٹی کے سوار سے قرآن کریم کی جن ری نو تاریخ کو آج کے موقع پہ نازل ہوئی وہ جگہ ہے جہاں نشانی بنی ہوئی ہے وہاں اتری اس جگہ پہ اتری نو تاریخ کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ ایت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی ابھی مجھے یہ ایت جاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو اللہ علی وہ کرتے ہیں سنا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤں گے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے لوگا لیا میں ہوں جو میں نبی آخری کو تمہیں بتا رہا ہوں اس سے جا کے بتاؤ گے گے انہوں نے کہا یار بالکل پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں کہاں سچے ہو اللہ قرآن سچا ہے کہاں سچا ہے خدا سچا ہے تو خدا سچا ہے میری زبان سچی ہے تو میری آپ کی زبان سچی ہے میری نظیت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے فرمایا پھر یہ سارے سارا پیغام اس امت کا سچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ ہے نے بھی نہیں ہے اور فرمایا لوگوں میں ضلع ملا کرنا صورت میں ہوگا برباد میں صورت میں آئے گا ضلع اور فرمایا کہ غلاموں کو دیواؤں کو مسلموں کو مت ہٹانا نبی کی بات ہے نبی کی امام لمبیا کی نبی کی نہیں امام لمبیا کی بات ہے فرمایا غریب کو نہ کتا کر اگر اس کے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کو دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات پاور کرائی یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور سچی سچی چیز ہے اس میں اچھے بدل نہیں ہو سکتا اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی اس میں کرمی و کل نہیں ہو سکتا کوئی نہیں بدل سکتا جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی اللہ پاک مجھے اور آج کا عمل کی بہت ادا کرنا ہے محمد النبی بن النبی جنگ اللہ علیہ وسلم یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا کرنا یا اللہ سب کی پیڑیاں بھر دو یا اللہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان کرنا یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دو اللہ عبو کو بسا دو اللہ کو بنا دو یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو راہ ہدایت ادا کرا ہم سب کو نمازی بنا یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی شرارت سے بچا اتنا کرداؤں سے بچا یا اللہ اپنی امان رقم حفاظت میں دریا کرنا یا پاک پروردگار اپنے خرید و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرمائے یا اللہ علیہ میں جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے جاتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا کرنا یہ تمناؤں کو پورا کرنا سب کے کاروبار میں برکت عطا کرنا سب کے روزی رزت میں بھی عطا کرنا یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب پکیلوں کو گھر لیا کر لے جو مدرسے کے جو مسجد کے جو ہمارے تمام دین کے قرآن کے خدمت گزار ہے سب کے مارے جان برکت عطا کرنا Not at مطلب یاد کہہ رہے ہیں